یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان سوری سے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا آپ اس نشان پر آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے قریب ہے آپ نے وہاں نماز پڑھائی پھر خطبہ سنایا اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح اور نصیحت کی اور صدقے کے لیے کہا چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستہتر